ادبی دنیا اردو ہندی کی معیاری اور اچھی کتابوں کہانیوں ناولز اور شاعری کو آڈیو میں کنورٹ کرنے کا کام کر رہا ہے ہمیں اس کام میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر ڈونیشنز اور اسپانسرشپ کے اس کام کو لگاتار یوں ہی آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دی گئی ڈسکرپشن میں لکھی گئی ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ سماج اور دانشور جان لیا یہ واقعہ ہے کہ صدیوں سے دانشوروں اور ادیبوں کو سماج میں وہ حیثیت حاصل نہیں جو ان کا حق ہے ہم سنتے ہیں کہ عہد ملوکیت میں عالموں اور شاعروں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا مگر یہ سب کچھ مراحم خسروانہ کے طور پر ہوتا تھا اسے صرف بخشش و عطا کی صورت حاصل ہوتی تھی نہ کہ ادائے حق کی حیثیت ہم اپنا حق کسی سے بقوت نہ لے سکے جو کچھ یہاں ملا بطریق عطا ملا رئیس امروہوی ہمارے ادیبوں اور دانشوروں کے لیے تاریخ کا سب سے زیادہ ناسازگار دور انگریزوں کا دور تھا اس دور میں ان سے جس قدر بے نیازی اور بے اعتنائی برتی گئی اس کی مثال نہیں مل سکتی سو سال کی مدت میں کوئی بھی اس جن سے ناروا کا خریدار نہ ہوا آزادی سے اس طبقے کو بڑی امیدیں تھیں لیکن آزادی کے بعد کوئی ایک امید بھی پوری نہ ہو سکی البتہ اس مدت میں ادیبوں اور شاعروں کی خدمات نے سماج پر یہ بات ضرور ثابت کر دی کہ ان کی بھی ایک ضرورت اور قیمت ہے ان کے قلم نے تحریک آزادی کے سلسلے میں تلوار سے زیادہ کام کیا تھا اور آج اس حقیقت سے کوئی ایک فرد بھی انکار نہیں کر سکتا اصول آزادی میں سب سے زیادہ حصہ اہل قلم ہی کا ہے اور وہ بھی اردو کے اہل قلم ہمارا سماج چیزوں کی قیمت متعین کرتے وقت محض خارجی پیمانوں کو ملحوظ رکھتا ہے بلکہ عام طور پر ہر سماج کا یہی رجحان رہا ہے لوگ صرف یہ بات دیکھتے ہیں کہ مادی فائدہ کس چیز میں ہے علاوہ عظیم و طلب منفات میں انتہائی اجلت پسند واقع ہوئے ہیں بھلا شاعرانہ تخیل اور فلسفیانہ دانش پجوہی سے انہیں کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اگر ان کے بس میں ہو تو وہ غور و فکر اور تجسس و تخیل کو جرم قرار دے دیں ایک ایسا جرم جس کی سزا موت ہے ایسا کیوں نہ ہو جب کہ فلسفہ و ادب سماج سے اپنا احترام تو کرا لیتے ہیں مگر اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے اہل ثابت نہیں ہوتے انہوں نے آج تک نہ کسی مریض کا علاج کیا نہ کسی ملزم کی وکالت کی بلکہ خود ان کے لیے زہر کا پیالہ تجویز کر دیا جاتا ہے اور وہ خاموش رہتے ہیں عہد جدید کے صنعتی اور سائنسی ارتقاء میں بھی سماج کو ظاہر بظاہر فلسفہ و ادب کا دخل دکھائی نہیں دیتا نہ انہوں نے ایجادات کی ہیں اور نہ اکتشافات ہمیں روز مرہ کی زندگی میں نہ کسی فلسفی کی ضرورت پیش آتی ہے نہ کسی شاعر کی پھر سماج ان کی حیثیت کو بھلا کس لیے تسلیم کرے مگر یہ انداز نظر نہ صرف تاجرانہ اور معاملہ ورانہ ہے بلکہ منطقی طور پر غلط بھی ہے اگر ہر شے کی افادیت کو محض آجلانہ منفعت پسندی کے ساتھ ناپا گیا تو پھر سماج کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا اور دنیا صرف ایک تجارتی منڈی ہو کر رہ جائے گی اگرچہ اس کے تجارتی منڈی ہونے میں اب بھی کوئی شبہ نہیں مگر چونکہ اس انداز نظر کو ابھی ایک طے شدہ ضابطے کی حیثیت حاصل نہیں اس لیے سماج میں ابھی تک بعض ذہنی اقدار کا احترام باقی ہے اس انداز نظر کی سب سے زیادہ مایوس کن خرابی یہ ہے کہ اس میں واقعات و حالات کے اسباب عدلیہ کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا سماج اس انداز نظر کے پیش نظر مادی ترقیوں کو معجزے کے طور پر تسلیم کر لیتا ہے اور ان مؤثرات و عوامل کو قطر نظر انداز کر دیتا ہے جن پر ان تمام ترقیوں کی عمارت بلند ہوئی ہے جدید صنعتی اور سائنسی عہد کی اگر تحلیل کی جائے تو ہمیں چند مفکرین کے نظریات اور چند دانشوروں کے خیالات ملیں گے انہی نظریات و خیالات پر ہر مادی ترقی کا انحصار ہے اس تمام بحث سے قطع نظر ہم یہ کہیں گے کہ مادی ارتقاء بذات خود کوئی چیز نہیں وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے ذہنی اور روحانی لذتوں کے حصول کا اس سلسلے میں انگلستان کے مشہور ارتیابی دانشور ڈیوڈ ہیوم نے بڑی اچھی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں دانش و حکمت سے تفکر و تحقیق کی ایک طبعی تشنگی بجھانے کے علاوہ فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوتا پھر بھی یہ علوم و معارف حقیر نہ تھے اس لیے کہ انسان کو فطرت کی طرف سے جو چند بے ضرر لذتیں اور سعادتیں ودیت ہوئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تفکر و تجسس کی تسلی سے لذت یاب ہوتا ہے زندگی کی سب سے زیادہ خوشگوار اور بے خطر راہ گزر دانش و حکمت ہی کے سایہ دار و سبز پوش درختوں سے ہو کر گزری ہے جو شخص اس رہ گزر سے کوئی کانٹا صاف کرتا ہے یا اس کی آرائش و زیبائش میں کچھ اضافہ کرتا ہے تو وہ بلا شبہ نوع بشر کا محسن ہے اور اگرچہ فلسفیانہ دقت پسندی اور قد و کاوش عوام الناس پر بے حد گراں گزرتی ہے لیکن غیر معمولی ذہانت و فطانت رکھنے والے افراد اپنی اس کاوش سے لطف اٹھاتے ہیں تیرگی ذہن کے لیے بھی اس قدر ایزا رسا ہے جس قدر آنکھوں کے لیے اور اس تیرگی کو روشنی میں بدلنے کے لیے خواہ کتنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے وہ ہر حال میں لذت بخش اور مسرت آفری ہوتی ہے بہرحال سماج کے سطحی مذاق کو کسی بھی طرح زندگی کے امور و مسائل کا متولی اور حکم نہیں بنایا جا سکتا اسے چیزوں کے بارے میں فیصلے صادر کرنے کا کوئی حق نہیں یہ دنیا چند انسانیت پرست اور مثالیت پسند دانشوروں کی دنیا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ سماج کے رحم و کرم پر ہوں درا حالے کے سماج صرف ان کی حفاظت کے لیے وجود میں آیا ہے اگر ضمیر فطرت اور سماج کے درمیان کوئی واسطہ ہے تو وہ صرف دانشور ہیں وہ سماج جس میں دانشور موجود نہ ہوں وہ جوش و بہائم کا سماج ہے سماج کے سامنے صرف وہی معیار ہونا چاہیے جو انہوں نے تجویز کر دیے ہیں اس لیے کہ بلندیوں اور پستیوں کے درمیان اگر کوئی معیار موجود ہے تو وہ صرف انہی کا بخشا ہوا ہے مگر دانشور ہیں کون لوگ کیا ہمارے زمانے کے وہ مسخرے جن کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جہالت ہے اور خود نمائی جہالت اور لاف زنی لاف زنی اور ہیچ نویسی جن کے بارے میں کسی دانشور نے کہا تھا کہ میری سنجیدگی کو ان مسخروں سے بچاؤ ہمارے عہد میں دانشور ادیب اور شاعر کے مزداق و مفہوم میں جس قدر انحطاط واقع ہوا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی آج ہر وہ شخص دانشور شاعر اور نقاد ہونے کا مدعی ہے جو سماج کا سب سے زیادہ نالائق فرد ہو مشہور تذکرہ نگار والا داغستانی نے عہد صفوی سے قبل کی ادبی فضا کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی تصنیف ریاض الشعرا میں لکھا تھا کہ فن شاعری کے فضیلت علوم را لازمہ داشت از علم جدا شدو ہر بے مایا بمحض طبیعت موضوع ارادہ شاعری کرد رفتہ رفتہ کے فن شاعری کے الطف فنون بود از درجۂ اعتبار وفتادہ کا انجامیت بالکل یہی حال آج بھی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر آج ہر بے مایا صرف موزونی طبع کے سہارے میر و غالب بنا ہوا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اب ادب و شعر کا ذرا بھی اعتبار و وقار باقی نہیں رہا اور ثقافت کے یہ معزز ترین شعبے مذاکہ خیز ہو کر رہ گئے ہیں ہر پیشہ کچھ نہ کچھ ریاض چاہتا ہے یہاں تک کہ ایک گدا گر بھی ریاضت کے بغیر اگر چاہے تو ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر سکتا لیکن ہمارا شاعر و دانشور ایک سطر پڑھے بغیر آٹھ دیوانوں کا خالق اور دس کتابوں کا مصنف ہو سکتا ہے اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اردو زبان کا اہل قلم ہے مگر اسے اردو ہی نہیں آتی یہاں تک کہ بعض حالات میں اس کا عملہ بھی درست نہیں ہوتا ایسے عالم میں ہم سماج کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں اس سے کس احترام کی توقع رکھیں ہم جانتے ہیں کہ سماج میں اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو صرف دانشور ہی سب سے زیادہ بلند مرتبہ قرار پائیں گے مگر کیا ہم نے دانشوری کی کسی ایک شرط کو بھی پورا کیا ہے ہمیں اس تمام بحث کے بعد اپنے دانشوروں سے صرف یہی سوال کرنا ہے اور بس